غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام مقدس عنوان جمع ہوئے نے میں ایک ایسی جامع گل کرا مختصر وقت سے سب تو تبرک حاصل ہو جائے اللہ تعالی جل مجد کریم بڑی بابرکت ذات ہے تمام برکات ہو دیاں نے تبارک اللہ رب العالمین جتھے بھی کوئی خیر نظر آئی وہ اللہ جل شان دی عطا کرتا ہے کریم ہے کن تو کن زم مخفیا تو ان تمام کمالات تمام شانہ تمام عظیم صفات دا خزانہ ہے اس خزانے دے اظہار اس رات پاک نے کائنات بنائی جب اس خزانے نو ظاہر فرمان آستے بنائی تو اپنے کمالات اپنی عظیم سفت شانہ اپنی مخلوق وچوں اپنی مخلوق نو بخانا سی اور پھر اللہ تعالی دا ایک مرتبہ اجمال ایک مرتبہ تفصیل ہے جسل مخلوق نہیں سی بنی وہ مرتبہ اجمال سی وہ صفات مرتبہ اجمال سن ہاں۔ مخلوق بنا کے ذات پاک دے صفات مرتبہ تفصیل چاہ رہے ہیں سبحان اللہ کر کے قرآن مجید جتھے آیا ہے اللہ تعالی جہاد دا حکم فرمایا ہے تاکہ آزماوے تاکہ وہ جانے کون سچا ہے کون جھوٹا یہ جڑا اللہ تعالیٰ فرمایا لے نہ کہیں فرماتا ہے ہم جانے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے کون نہیں کرتا کون نفس کی اتباع کرتا ہے ہوں جانا تو ہے سی پھر کیوں فرما لے علامہ تاکہ ہم جانے اجمال اور تفصیل کا فرق پہلے اجمال میں جانتا تھا پیدا فرما کے مشاہدے اور ظہور اور تفصیل ان مشاہدہ اور زہور چود اور بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی ہی صفات اپنی ہی شانہ نو مرتبہ ظہور چ لیا کے خدائی نو ہے اور آپ ہے ورنہ علم تو وہ ابدی جب اس ذات نے اپنی ہی شانہ ظاہر فرمائیاں اپنی ہی صفات ظاہر فرمائی کلا یومن ہوا فی شان ہر لمحہ وہ نئی شان میں ہے یعنی نئی تو نئی شان مخلوق ظاہر فرماندہ ہے ہر لمحہ تو ہوں اللہ جلا شان اپنی شانہ اس نے اپنی حکمت دے تحت کیونکہ حکیم بھی تو حکمت نال اس کائنات ایک جگہ دے اتنے ساریاں مکمل نہیں رکھیاں درجات رکھے سو اپنی شانہ ظہور دے مظاہر ظاہر وہ مظاہر مخلوق ظاہر وہ مظاہر مخلوق جی آئی نہ ہوں شیشہ ہوں شیشے شیشے ظاہر ہوتا ہے ہوں مظہر ہے اور او ظاہر ہے لیکن اتنا فرق ہے کہ ایک دا شیشے چ ظہور ہے ایک دا اصلی ظہور ہے اصلی وجود تے شیشے دا وجود یہ بہت فرق ہے ایک لحاظ میں فرق نہیں بھی اور ہے بھی وہ تجلی کہ وہ تجلی ہے اگرچہ اصلی وجود کے ظہور کو بھی تجلی کہتے ہیں لیکن صوفیاء دی اصطلاح زیادہ تر تجلی اسے تے بولیا جاتا ہے مرتبہ ثانی میں جو ظہور ہوتا ہوں مرتبہ ثانی اس ذات پاک دے صفات اور شیون دا وہ تسی روزانہ ویخ رہے ہیں دیکھنے یہ ہوئی مخلوق لگتی پی فرق ہے کہ شیشہ اور شیشے دسن والا ہو سکتا ہے انہیں بنایا نہ ہو شیشا کسی ہور نے بنایا ہو یہ اپنے آپ دیکھ رہا ہے یا اس نو بخا رہا ہے ایک اور گل لیکن اس ذات سے صدقے جائیے وہ شیشے بھی اپنے بنائے نے اور شیشیاں دے وچ جو دکھا وہ اپنا لیکن شیشے ہوتے نے کئی قسم کے میلیا سبھی ویستے سماشا ہوں سکھا ہوتا ہاسے ہی ہاسے وہ شیشے ہوتے سن ون سمنے ایک شیشہ سامنے بندے نے جانا تو بندے نے ٹھڈ ٹھا مکان جڈا گول ہو جانا تو قد سر نگاہ جا ہو جانا جے جانا بندے نے سامنے لمے شیشے دے تو اندر بانس ورگا بندہ ہو جانا منہ ایڈا دو تر فٹ دا بڑا عجیب جہ لگنا ایک ہونا ایج شمالن جنوبن پاسیاں لما لما جانا جانا نے نے اتوں بندے جی کٹی ہے شاید انج ہو پھر بجائے اتنے تھلے دسن دے سجے کبے دس ہوں بندہ تے ایک ہے نا اور وہ ایک سورت ہے وہ بدلی دیں یہ قصور کمی کوی ساری وہ شیشیا چڑی سمجھ نہیں لگی اور اگر شیشہ ہوئے معتدل برابر جس دے اندر کسے پاسوں کوئی کمی بیشی نہ ہوئے دے صاف ہے ہو میں دس پہنے تو شیشے دی کمی بیشی نے یعنی مظہر جڑا ہے مظہر جتھے وہ ظاہر ہو رہا ہے اس دی تبدیلی نے انہوں تبدیل کیتا ہے ورنہ وہ تبدیلی دفاع وہ تبدیل نہیں ہو رہا والے ایویں لگتا ہے کہ وہ تبدیل ہو رہا یہ قصور یا مزہ ہے اس کا یا والے کا یا اس شیشے دا ہے یا شیشے دے وچ جو ظاہر ہو رہا اتے اصل نہیں اتے جو کچھ ظاہر پیا ہوتا ہے وہ یا دیکھنے والا اتے تک ہی قصور رہنا ہے قصور اور کمی کتا جیڑی ہے نا وہ پچھلے دی اصل دی شمار نہیں ہونی کہ ہونی شیشے ون سو اس ذات بنایا شان وکھائیاں علم قدرت سما بسر کلام ہاں جی اپنی سفت شانہ سما ننانوے تھی پڑھ دے جی اس ذات پاک نے وکھائے نے لیکن گل ہے کہ اگوں شیشے ونس بننے انہیں شیشیا کی وجہ فرق محسوس ہوں تے جے پچھا اصل تک رسائی نصیب تے پھر فرق نہیں دسی دا پھر فرق نظر نہیں آتا پھر آخنا ہے وہ تو ذات وہ ہے نا کہ لا تدر کوہل ابسار آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جو کچھ ویخ رہا ہے مظاہر ویخ رہا احاطہ نہیں ہوتا پیا ہوں ہوں یہ شیشے ون سونے ظاہر وہی مظہر کے مظاہر کے اختلاف نال تبدیلی پہ دس دی کئی شیشے اس ضرور ایسے جنہیں شانہ جیویں ہیں اس طرح ہی دس پہ جنہیں شانہ اس طرح دس دیا انہوں آخد نبی ولی باقی تسانساں باقی کائنات اے پھر شیشے مختلف اپنے اندر کمی رکھن دی وجہ اس دے جلوے نو خراب کیتی کھڑے نے اس دی شان نو ایویں سمجھو اسا خراب کر کے بدنامی دا باعث بنے کھڑے ہیں لیکن یہ بدنامی حقیقت میں ہماری ہے اگر کوئی اس عیب نو اور نقص نو جڑا میرے چ پایا جاندہ ہے وہ میرے خالق کل منسوب کرے تو وہ غلطی اگر ابو جہل کو دیکھ کر کوئی یہ کہے انہیں یہ کی پیدا کیتا ہے اس رات پاک نے تجلیات اپنیا شانہ اپنیا سٹیاں اگوں شیشہ ہی بچارا اس طرح کا سی کہ اس لائن شیشے نے ابو جہل ورگے نے اس دی شان پاک نو جی میں وکھاونا سی انج وکھایا نہیں ہاں جی اس دی شان نو اینے ٹیڑا وکھایا ہے تو اس ویکھ یا تے آکھو شیشے چ فرق یا آکھو ویکھن چ فرق ہے اکھ چ فرق ہے اس ذات پاکل کوئی عیب منسوب نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ توجہ ہے نا سی ہوں برابر شیشے جڑے نے معتدل عیوب اور نقائص جتنے ہیں انہوں تو او ذات پا کے یہ مخلوق دی صفت ہے عیب اور نقص کمیاں اور دی صفت ہے یہ شیشیا دی صفت اچھا ہوں نبی ولی یہ بہت تے سے برابر شیشے ہو گئے جنہ شانہ جی اپنی ظاہر فرمند ہے او برابر جو شیشہ ہویا کر کے ویکھن والے انہوں ویکھن والے انہوں دی زیارت کرن والے انہوں دے کمالات دا مشاہدہ کرن والے او آ اٹھ دن سبحان رب کا رب العزت عما یاستفون سبحان اللہ سبحان اللہ کی مطلب کہ آ جڑے ابو جہل ورگے یہ ورگے جڑے اس ذات پاک وہ بچارے اپنی اپنے عیب اور اپنے نقص منسوب کر رہے ہوں اللہ ہے جویں میرے بارے کہ میں اس تو پاک ہوں جی میرے بارے یہ جو اپنے شیشے چ نے یہ سمجھی بیٹھے نے رب میں محمد کے شیشے جی میں نظر ہوں قبلہ اتوں پتا لگا ان ایک جیسے نہیں فرق ضرور ہے اور وہ فرق آپ اپنے شیشے دی وجہ نہ اس ذات بخل کوئی نہیں کنجوسی اور بخل دی وجہ سانو اس محروم نہیں رکھیا نہ اپنی صلاحیت اور استعداد اور قابلیت ہی انج دی کہ سانو محروم ہونا پیا دوسرے لفظ ہر کسیرا باہر کارے ساختند بجلی اکو جی بجلی موٹر چ تو روشنی نہیں دینی انہیں پانی کٹ انڈ جی روشنی لینی تو پھر لائٹ چاہیے ہوں بجلی بچاری کا کوئی قصور نہیں اتر جی۔ موٹر چمی ہے کہ وہ بنی ہی اس اس طرح کی وہ بجلی اپنی چمک ظاہر نہیں کرتی پی گل نہیں سمجھ لگی اتوں پانی کھڑ رہی جی ریلوے دے انجن چائی کھڑی ہے تو پجیا لائٹ لینی ہے روشنی لینی ہے تو پھر او دے واسطے او خاص لائٹاں پھر وہ لائٹ دی چھوٹی وڈی ویڈی جی بنی ان پھر وہ اپنا کام وکھا دی ہے کہ نہیں روشنی اونا انہیں ظاہر کرنی تو یہ مطلب آزاد کے حق کنجوسی نہیں اس ذات پاک نے اپنیا سفت شانہ مخلوق حکمت دے تحت اس ذات پاک نے حکمت دے تحت کہ جو کچھ بنایا ہے انسان دا جہان اس انسانی جہان چ سارے انسان ہوں ایک جیسے نہیں وہ فائد ایکو جہ لیکن اگے جی جی مشینری جی جی مظہر اوے ظاہر پہ کرد سمجھ نہیں لگی نے تو اس ذات پاک نے کئی لہٹا بنائی ہیں جنہوں اپنا نور سدھا بخا کیا بات پھر جگ چمک جاندہ ہے وہ جگ جس وہ بنے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ اس ذات پاک نے انہوں نے اسے کم لئی بنایا ہے لائٹ تو اگر تو پانی کڈنا چاہے تو لائٹ ٹوٹ سکتی ہے پانی بچارا کھڑے گا گل نہیں سمجھ لگی لائٹ استعمال کرنا ہے وہ جڑے لائٹ استعمال ہوں وہ نبی ولی ہوں برابر شیشے ایک مثال بجلی دا فیض روشنی اور چمک دی شکل چکھان والے یہ دوسری مثال دی نبیا واسطے اور واسطے اور اتوں ہی ہوں فضیلت سمجھ آ جائے گی پہلے اصل سمجھ آئی ہوں فضیلت سمجھ آئے گی کہ درجات ہیں ہاں، کو جا سمجھ بھائی یعنی برابر شیشے اور لائٹ یہ بھی پھر ایک جیسے نہیں یہ پھر فرق مراتب نے پھر فرق قدرت نے رکھے نے تل کر رو سلو فبد اللہ بادم اللہ بہاد مین من کلا ملا یہ فضیلت کا بھی نکتا سمجھا دینا جنا مینو سمجھ آیا ہے صحیح ہے یا غلط ہے وہ بہتر کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق دے بچ کوئی جنس پیدا فرمائی کوئی نو پیدا فرمائی کوئی طبقہ پیدا فرمایا اس اپنی توحید دا رنگ ظاہر ہاں، توحید دا مطلب یہ بھئی کوئی بھی جنس ہے نا وہ افراد لو جنس دے تحت انواع ہوں نے انواع دے تحت افراد ہوں جنس نو جنس دے تحت انواع لو تو ایک جیسے نہیں ہون گے انواع نو انواع دے تحت افراد لو ایک جیسے نہیں ہون گے نو ایک قسم مخلوق دی ایک قسم لے لو کسے نہ کسے قسم کے اتنے جا کے کھلونا پینا کہ آخنا پینا یہ آلہ ہے اور پیچھے آخنا پینا یہ ادنا ہے یعنی ادنا نقتے تو چلنا ہے آلہ تے ہے بھی کھلونا کیوں ہے شروع اور آغاز کیوں ہے کیونکہ مخلوق ہے مخلوق واسطے ضروری ہے وہ محدود بین الحدود ہوئے گی او دا شروع بھی ہونا ہے او دا انتہا بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا شروع اور ختم افتتاح اختتام آغاز انجام ضرور ہونا ہے مخلوق جو یہ سلسلے نے کسے پاسوں بھی گے تو سلسلے نے شروع بھی ہونا ہے ختم بھی ہونا جی میں حدود دے اعتبار نال ختم ہونا ہے ایویں مرتبے دے لحاظ نال بھی ختم ہونا یہ نہیں ہو سکتا بچ مثلا زمین لے لو زمین اللہ تبارک و تعالی دی مخلوق دی ایک قسم ہے ٹھیک ہے اس قسم دے اندر تسا ویخ محدودیت ہے ہوں مراتب دے لحاظ کیا ساریا زمین ایک نے بولو این فرق کے نہیں اس دی قیمت قیمت دا جو فرق ہے پیا یا پیداوار اچھی یا او دا موقع محل اچھا ہے شہر دی بہت کروڑوں دی بھی وکتی پیداوار اچھی ہے تاں کر کے پھر پیداوار دے اندر کنے فرق مراتب نے ہوں آخنا پینا کہ زمین کا فلاں مرتبہ فلاں طبقہ فلاں حصہ وہ ہے فلاں ادنے تو ادنا فلاں یہ آخنا پینا کہ نہیں آخنا پینا ہوں کیوں جا کے آلہ تے کھلو دے جے تاکہ پتا چلے فوقا کل علم علیم یہ آیت پاک مراتب پہ دس دی ہے درجات بندی پہ دس دی ہوں جدو آ گیا کہ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے تو یہ مطلب ہے جدو آلہ تے رکے گا جا کے تو ہوں مجبور ہو جائے گا کہ یہ آلہ آیا کتوں ہے اس آلہ تو ایک آلہ ہونا ہے یہ وحدت کہ دیکھو درجہ بندی کیوں نہ ہو کیونکہ ہر شہ ہاں دلیل ہے نا دلیل ہمیشہ مدرو سمجھ نہیں لگی دلیل جس چیز دی دلیل ہے اتے تک پہنچانا ہے لائٹ جتھے بلدی ہے ویکھے گا تینوں لے جائے گی او ڈیم تک یہ دلیل ہے اس مضمون کہ کتوں شروع ہوا ہے ہر چیز کا کھرا پٹے گا ضرور جا رکے گی ذات حق تک وفیق اللہ تد اللہ انہو واحد مولا علی فرماتے ہیں ہر چیز میں دلیل ہے جو بتاتی ہے وہ ایک ہے وہ ایک ہے جی میرا دوست غوث پاک میرا گل پہ کرتا سی آپ فرماند غوث پاک میرا کہ کھانا سیر نہیں کرتا اللہ سیر کرتا ہے کھانے کے ذریعے پانی سیر نہیں کرتا اللہ سیر کرتا ہے یعنی پانی دے ذریعے پانی نال بندہ پانی نہیں رجا پانی نال رجد مگر پانی نہیں رجا رجا رب پانی دے نال دار رب تلوار دے نال ساڑ دی اگ ساڑ دا رب اگ دے نال کیا مطلب یہ سب افعال اس کے ہیں فیل اس دا ہے اس دا فیل ہے جڑا ان اسباب دے پردے ظاہر ہوتا ہے اور کافر تے مومن دا اتنے فرق بنتا ہے جے فقط اتے ہی رہ جاوے تے آخر سب کچھ یہ ہوئی ہے تو ادھرو غفلت ہوئے تو کفرے چے شرک چے جے اتوں ٹپ کے آخ تھی سبحان اللہ جی میں مومن کھا کے آدھے الحمد للہ ساری تعریف اللہ دی کیوں ساری تعریف اللہ دی کیونکہ والا ہوئی یہ وجہ ہے کہ تے نہ آوے پانی خو مک جاندے نا پھر بھی زبان خشک رہندی کھانے کھا کھا مرد چ نہیں آ کیوں اس رات نے حکم چھک لیا اپنا وہ فیل اپنا نہیں ظاہر فرمایا اللہ اکبر و کبیر توجہ ہے نا ہوں مراتب دا لحاظ رکھنا ہے مراتب ہیں درجہ بندیاں نے کیونکہ حکیم ہے بے تکے کام نہیں کرتا حکیم ہوں وہی ہے جڑا تک کام کرے جب وہ تک کام ہے تک نال ہی اس بنا ہوں دیکھو کسی بھی نو جنس کے اندر جا گے سانو درجے دس گے ادنا اوسط درمیانہ پھر آلہ اواسط جہے نے درمیان چ پتہ نہیں کنے مرتبے ہو نہیں ہوں اس ذات پاک نے چار عناصر بنائے اگ پانی ہا موجودہ سارے سب موجود تیر اگ پانی ہوا مٹی یہاں افضل کون بنایا سو پانی ج مل مائے کل توجہ نہیں فرمائی نے ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا نباتات تہوانات کا سلسلہ سارا پانی نہ ہے کہ نہیں مرکزی جز جدو حکیم نسخہ بناوے آلہ درجہ پیدا سنا ادنا اواسط آلہ آلہ تو بعد پھر اس آلہ دا پتہ لگے گا پھر توحید تو جا کھلوے گا فوقا کل ذی علم علیم ہوں سدکے جاوا نسخہ حکیم بنا اس نسخے دا نام بعد اوقات رکھتے ہیں اسی جز جڑا وڈا وا ہوں اسی طرح معدنیات معدن کانا وا حجریات چا آلہ تو آلہ کان سونا پیا ہے پتھروں میں گا ہیرا پیا آ گیا آلہ آ جاؤ اگر آوے گا فرشتیا تو جبریل اور جبریل دی فضیلت کیوں لو بڑے بڑے دوسرے فرشتے کام کر دیں کوئی موت دے رہا ہے کوئی سا پا رہا ہے کوئی کچھ کرتا ہے پیا کوئی سمجھا پیا اگا ہے جبریل دی فضیلت کیوں ہے اس واسطے علم الہی کا امین ہے علم الہی وحج واہج ان اس واسطے روح الامین روح الامین انہو لقول رسول کریم متا امین اس ذات پاک نے یہ اپنے علم یعنی مخلوق وچ رسول پہنچان دا جبریل نو بنایا ذریعہ ہوں شان اچی ہو گئی علم الہی دا امین فرشتہ علم الہی کا امین انسانوں میں اونچا توجہ ہے دوسرے ملائکا وانگو انسان سہ نے خلیفہ جو ہویا سہ نے کام کرنے والے ہر طرح کے کام ہوں پے لیکن اللہ جل شاہ نے مرتبہ علم والوں کا اچا لا یس لا یس تبل دینا یا لمونا کل ہل یس تبل دینا یا لمونا ولدی لا یا لمون فرما دیجئے وہ علم والے بے علم برابر ہوتے اللہ علم والے درجات اچے ہوں سدکے جا ملکا جبریل ملائکہ کے درجات ہو گئے ہوں چھوٹے تو چھوٹا وڈے تو وڈا ہے میں ضرور دساگا وہ جبریل ادانی اواست کو میں نہیں جانتا ہاں افضل اور آلہ کو جانتا ہوں بتا دیا گیا یہ ہے کیا بات کیا بات سمجھ نہیں لگی نہیں آ جاؤ کتاب آسمانی چار آلہ کیڑی فضیلت کیوں ہے یہ پچھلی کتابوں کے تمام علوم رکھتی ہے پھر اپنا ایک علم رکھتی ہے جو پچھلوں میں نہیں تھی پھر فضیلت علم پچھلیاں ساریاں اچھا پھر قرآن مجید چاہ جو قرآن مجید آیات تیے بات اور سورتاں دسو قرآن دا دل کون اللہ یہ قرآن دا دل ہے حالانکہ کلام الہی ہے سارا کلام ہے لیکن کسی لحاظ سے اس کو فضیلت تو مل گئی اونچی ہو گئی ہاں؟ یہ دسو سارا انسان اے جسم صغیر عالم چھوٹا جہان ہے انسان کا یہ آلہ ترین حصہ کہڑا ہے آ گیا آ گیا یہ مطلب یہ نکلیا یہ درجہ بندی کھڑی اجناس میں دیکھو موجود ہے انواہ میں دیکھو موجود ہے افراد میں دیکھو موجود ہے اشخاص میں دیکھو موجود ہے ضرور دسے گی طبقات دیکھو ہوں اس ذات کریم نے ہوں گل آ گئی موجود ہے والے جب طبقہ بنایا نبیاں کا تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا نبی ہے اگر کوئی پوچھے وہ کون میں نہیں بتا سکتا کیونکہ بتایا ہی نہیں گیا اگر کوئی پوچھے بڑے سے بڑا کون میں یقین سے کہوں گا محمد رسول اللہ درمیانے چہن درمیانے درجے دے چلدیا چلدیا چلدیا آخر طبقہ نبوت میں طبقہ نبوت میں کسے تو آغاز ہوا کسے تے جا انجام ہوا کسے تو شروع کسے تے جا ختم ہوا ہوں شروع دا کوئی پتہ نہیں لیکن جتھے ختم پہ ہوں وہ ساڈا نبی آ ہوں اس تو اتنے کون ہے ہاں، ہاں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا پھر چلے گئے فوقا کل بھی علم ارے بھائی خدا کے بعد وہ بھائی وہ تو علت اللہ ہے وہ تو منتہا ہے اتنے تو سلسلہ رکنا پینا ہے کہ اگر ادھر بھی چلائیے تو پھر خدا دو تو اور خدا پھر خدا دو تو اور خدا پھر خدا دو آخر کسی جگہ تو رکنا پینا ہے نا جتھے جا کے ہر چیز دی انتہا ہوں وہ خدا کہہ دے جتھے جا کے رکنا سلسلہ وہ کی ہونا ہے خدا صحابہ میں آ جاؤ اب طبقہ ہے صحابہ کا طبقہ ہے کہ نہیں ہے انبیاء ہیں انسان یعنی اگر نو کے اعتبار سے دیکھو تو سب نو برابر لیکن جب افراد میں نظر کرو اچھا ہوں نو انسانی دے لحاظ نال سب برابر کل انما انا باشرو کم بادشر مسلو مثلکم جا پیا دستا ہے نا یہ پیا دستا ہے کہ نو بشر تو ہم ایک ہے سمجھ لے میں وچوں نہیں میں جن کی نو نہیں جن کی قسم میں سے نہیں ہوں میں فرشتوں کی قسم میں سے نہیں ہوں میں انسان کی قسم ہوں لہذا اتنے آخر بادشاہ مسلو کو بالکل برحق کے لیکن سبحان اللہ اس نے اب نو سے نکال کر مخصوص طبقے میں رکھ دیا وہ کون سا طبقہ جن کے پاس وہ جاتی ہے ہوں یہ ہوئی واہج جبریل کو آئی تو جبریل افضل ہو گئے یہ ہوئی واہج جس نبی جتھے آئے گی وہ طبقہ افضل ہو گیا طبقے میں آئی تو طبقہ افضل ہو طبقہ ہے انسانوں کا ایک اسی طرح صحابہ کرن کرن حضور نے فرمایا طبقے نو خیر القرون کرنی طبقہ جماعت ان صحابہ دی جماعت جا جا چھوٹے صحابی کون ہیں میں نہیں بتا سکتا سب سے بڑے کون ہیں کہوں گا صدیق اکبر ہے بتا دیا گیا چار افضل نے چون و صدیق افضل ہے بتا دیا گیا ایسے طرح کہ نہیں تو صحابہ بھی آ گیا درجات بندی مراتب بندی ہو گئی اول اواسط آخر آخر مرتبہ صحابہ میں بنیا ہاں ارے بھائی اہل بیت وہ بھی تو ایک طبقہ ہے اگر کوئی پوچھے چھوٹے درجے کا اہل بیت میں کون ہے میں نہیں بتا سکتا اگر کوئی بڑے سے بڑا مولا علی ہے اور بھائی نبی کو وہ تو سید المبیا ہے ارے بھائی میں طبقے کی بات کر رہا ہوں کیا وہ نبوت کے طبقے میں ہیں میں تو اہل بیت کی بات کر رہا ہوں اہل بیت کے طبقے چوچی شان والا کون ہے ہاں،, ہاں ہاں ہاں سمجھ آ گئی کہ نہیں بھی اچھا تبا تابعین تبا تابعین جن کو صحابہ جنہوں نے صحابہ نو تکیا ہے تو بال مران والے مرا مرا نہیں والے مرا مر فرمایا پاک مستفا کریم نے وہ واسطے خوشخبری ہے جنہیں مینو تکیا ہے وہ واسطے پھر خوشخبری ہے جنہیں میرے تکن والے نو تکیا ہے پھر وہ واسطے خوشخبری ہے جنہیں میرے تکن والے دے تکن والے دے تکن والے تین طبقے خیر القرون کرنی فمل لدین جلونا فمل لدین جلونا تابعین جس جن, جن جس طبقے نے ہوں طبقہ تابعین کی بات آ گئی جس طبقے نے صحابہ نو دیکھا درجہ بندی تابعین ایک ایک آیا آئی طبقے کی طبقے کی حیثیت سے فضیلت تو فرمایا خیر ثم کرو نے کرنی یہ طبقے کی فضیلت دس دیتی کہ صحابہ کا طبقہ آلہ پھر تابعین کا آلہ پھر تبا تابعین کا آلہ یہ طبقے دیئے پھر طبقے میں مستفا کریم نے سارے نو ایک کو جی آج نہیں چا رکھا کیونکہ حکمت الہی چل رہی ہے اور جدو تابعین دیواری آئی ہے تو کملی والے نے فرمایا خیر التابعین ویس القرآن واہ واہ سمجھ آئی کہ نہیں ہے اتنے بھی فضیلت حضرت اویس کر حضرت امام ابو حنیفہ ہوئے نے تابعی نے چنیبا ابراہیم نقی ہوئے نے شہید ابن مسیب ہوئے نے پتہ نہیں کہڑے کہڑے حضرات ہوئے نے دعائی خدا دی فقہ دے اندر تے علوم فنون دے اندر تے اپنے میرا مطلب کمالات رکھنے والے عبادت ریاضت زہد تقوی کیا کیا لیکن حضرت اویس کرنی نو اچھا رکھا گیا ہے حالانکہ اونٹ چار چارتے رہندے سن وکھرے رہندے سن کیوں سینہ نبوت والا علم اللہ رب العالمین دی طرف وہ جڑا فیض جس نال فضیلت جبریل نو لبی جنو کہندے نے علم باللہ اللہ تعالی اپنے نبیاں پاکاں دی فضیلت دسدا نا جدوں فلما بلغ شدہ جی وعلما قل رب زدنی علم محبوب فرما پروردگارا میرا علم میرا علم شریعت نہیں ہاں. یہ علم بلا ایک ہوتا ہے علم احکام اللہ ایک ہوتا ہے علم باللہ ایک رب دے نو جاننا ایک رب نو جاننا یہ رب نو جانن دا جڑا علم ہے نا یہ یا اللہ تا کر کے ود رہا حضور دا علم ولل آخرت تو خیر اللہ کا من اولا حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن جدوں مقام محمود تے کھلو سجدہ <laughs> فرمانا ہے اس وقت میں اللہ تعالی دیا وہ حمد کرا گا جہاں دنیا کدی کیتیاں نہیں میرے کو کئے پہلو آیا ہی نہیں کیوں لا محدود ہے نا حد تے ہو دی ہوئی نا ہوں اتے فرمایا میں اللہ تعالی دی وہ حمد کرا گا جہی پہلے ہوں اتے کو وکری شانا ویکھن گے نا تو وکری حمد ہوے گی تو فرمایا کر ربے زدنی علم اے پروردگار علم میرا ودا وہی علم جنو علم باللہ کہندے نے وہ اس کرنی ہے وہی زیادہ سی تا کر کے تا کر کے حضرت ویس کرنی رد اللہ تعالی عنہ آتیناہ الحکم صبیہ دا مظہر بن گیا جدو حضرت حرم بن حیان دی ملاقات ہوئی انہاں پہلی بار جا کے سلام کیتا السلام علیکم انہوں نے فرمایا وعلیکم السلام یا حرم من حیان کیا بات کیا بات کیا عرض کیتے حضور پہلی ملاقات میں تے تواڈا نام سن کے آں تے تانوں کیویں پتہ لگا میں حرم من حیان آپ فرماندے نے بے لیا بھول گئے میں تے عالم ارواح دا تیرا یاد رکھیا اس ویلے دی تیری ملاقات ساری جڑی ہے مینو اس ویلے دا چیتا ہے میں اوے رکھا ہاں تھی نہ الحکمہ حضرت کو ہم نے بچپنے ہی میں حکم دے دیا حکم قوت فیصلہ یا حکم حکمت حکم حکمت ہوئے یا قوت فیصلہ ہوئے قوت فیصلہ بھی حکمت کے بغیر نہیں ہوتی لہذا حکم بمانا حکمت ہی کر لو تو ہم نے ان کو حکمت دے دی بچپنے میں سمجھ نہیں آئی نہیں تو خیر التابعین اونٹ چارن والا پہ بنتا ہے علم باللہ حضرت اویس کا کتاب حضرت اویس دا علم تا کر کے انہوں نال نہیں لینا پیا وہ براہ راست تو اتو پتا چلا توجہ اتو پتا چلیا کیا کتاباں کا علم یہ واسطے ہوں نے جڑا اے علم ہوتا نا سینے دا یہ کئی بار آئیں بھی ہوتا بغیر واسطے تو سونا سیدھا ہی چلے جب سیدھا آئے اس لیے سلسلہ ویسی بنتا دیکھا تک نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لیکن امانت آ گئی فیض آ گیا جس کی بلا خیر التابعین بن گئے تو تب تبا تابعین امام احمد حنبل اپنے استاد تو بھی اگے نکل گیا امام شافی تو امام شافی اوتاد نے شمار ہوں یہ صدیقی نے شمار ہوں امام احمد بن حنبل امام شافی سرکار نے خواب تکیا سی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امام شافی کا نام سی محمد بن ادریس ہے محمد بن بن ادریس احمد حنبل نو آخ تیرے دے مصیبت آن والی ہے دین دی خاطر دکھ آنے بادشاہ گا پاون دی پوری کوشش جے قائم رہے گا سدھی کی لکھ دتا جے گا خط آیا امام احمد بن امبل دے خلیفہ مامون دے دور وہ مصیبت آ گئی اس آخر قرآن پاک مخلوق ہے آپ نے فرمایا نہیں مخلوق سمجھ نہیں لگی واقعی قرآن مخلوق نہیں واقعی قرآن مخلوق نہیں بس یہ عقیدہ رکھا جائے قرآن مخلوق نہیں فرمایا قرآن مخلوق ہے انہیں آخیا آپ نے فرمایا نہیں اسی دے آپ بڑی مصیبت آئی کوڑے پائے سب کچھ ہویا آپ آخر قائم رہے پھر اس مقام نو پہنچے بھی استاد امام شافی رحم اللہ آپ فرما سن کمیس مینو دے تیرا کمیس میں کھول کے پی لوں تباہ تھا کون آ گئے ہوں یہ تبا تابعین کتنے دور تک آتے ہیں تیسری صدی تک تیسری صدی آن کے ہوں اگے سلسلہ او فضیلت والا وہ رک گیا جڑا ایک خاص بیان ہویا سی ہوں اگے ولایا گل ہیٹھا نہ سٹنا طبقہ نمبیا میں چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے بڑے سے بڑا بھی ہے تب صحابہ میں چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے بڑے سے طبقہ تابعین میں چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے بڑے سے تبا تابعین میں چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے بڑے سے بڑا بھی ہے ہن واری آ گئی اولیاء دے طبقے دی امام مہدی تک اس طبقے چھوٹے دا پتہ نہیں بڑا سلسلہ شروع ہونا اس کا شروع بھی ہے شروع کتوں ہوا ہے لگے پھر مکیا کتنے وہ ایک تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدار تیرا تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ گیس کے ہر گیس ہے پیاسا تیرا گیس کہ بارش میں حال حضرت ارد کردہ غوث پاک میرا دی بارگاہ سونے تو وہ بارش ہے ہر بارش تیری پیاسی کیا بات وہ گیس ہے تو وہ گیس ہے ہر گیس ہے پیاسا تیرا تو وہ بارش ہے کہ ہر بارش تو وہ بادل ہے کہ ہر بادل تیرا پیاسا ہے کی مطلب سلسلہ ولایت میں منتہا تو سلسلہ تبا تابعین میں امام محمد سلسلہ تابعین کے اندر اویس کرنی سلسلہ صحابہ میں صدیق اکبر سلسلہ ملائکہ میں جبریل امین سلسلہ نبوت میں محمد کریم تا کر کے ہر کسی نو موہر غوث پاک تو لوانی پی باہیں سلسلے د موہر کتوں لگنی سمجھ نہیں لگی فوقا کل ویر علم علیم ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے ہوں جتھے جا مکنا ہے اچا ٹھیک ہے اچھا ہوں سلسلہ ولایت ٹوریا تبا تابعین تبا تابعین تابعین صحابہ صحابت امبیا سید رب العالم سب سے اچا ہو گیا تا کر کے قدرت والے نے گی ریل جہاز ہر ایک دے ایک ڈرائیور پایا پچھو جن مرضی کو قیمتی بیٹھے اپنے سفر چ محتاج ہو گئے کیوں غفلت نہ کر چھجے کھبے نو ویخ کے بھول نہ جامی کہ بس بہتے ہی نے وحدت کوئی نہیں ایک کوئی نہیں نہ او جڑا اگے بیٹھا ہی اوندے تے نظر کر پھر تینو دھیان آ جائے گا اس چلاون والا بھی ایک کے تے سارے جگ نو چلاون والا بھی کیا بات کیا بات پھر ایک تے چلا کیا بات میرے خیال دے میلاد پاک پہلا عنوان ہے اس محفل کا دوسرا بڑی گیارہویں شریف تیسرا بزرگ دور شریف سارا دا تبرک تھوڑا تھوڑا میرے خیال سے سڈے تک پہنچ ہی گیا ہاں۔ کہ نہیں ہاں، نہیں پیاس سونا کیا نماز پڑھنی بہت لمبا موضوع ہے میں ہوں سمیٹ سموٹ کے سمجھ وقت پیش کر دیتا ہے اللہ جل شان دلہ معلوم ہوا معلوم ہوا ایک دیر چ رکھ لو سدکے جا تو سنا دیتا تم اصل میں ذرا تھکیا وا ہاں۔ میرے گلے تو بھی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے پرسوں اتنے سندر جلسہ بھی سلسلے تمام اولیاء واجب الحترام لیکن کسی سلسلے کی عقیدت آپ کو ظالم نہ بنائے ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق ہر نبی نے سید الانبیاء دے مرتبے نو تسلیم کیتا ہے اور ہر چ اپنی امت دے کے بیان کیتا ہے اسی طرح صحابہ صابئی طبقے اگر کوئی آخر مینو مولا علی نال پیار ہے تو ظالم نہ بنے کیا مطلب صدیق اکبر کا حق چھیننے کی کوشش نہ کرے اگر کوئی امام آدم نال پیار رکھ دے رکھے پیا لیکن تابعین کے طبقے میں ویس کرنی کا مقام چھیننے کی کوشش نہ کرے ظالم قرار پائے گا تبا تابعین کے اندر اسی طرح اولیاء دے اندر جدو اپنے سلسلے دی باری آوے اپنے مرشد دی واری آوے لاکھ پیا پیار کرے لاکھ ادب کرے آخے بڑا دل کھچیندا ہے لیکن ظلم نہ کرے غوث پاک نہ دے کسی کر کے علی ورگے بابے فرید ورگے کوئی بھی آیا ہے فقیر اللہ دا جتنے مرتبے لے کے آیا ہے غوث پاک نو جیڑا مقام رب دیتا ہے انہیں وہی تسلیم سمجھ نہیں آئی ایسی عجیب گل پڑھنے چاہیے دیکھو با یزید بستامی کڈے وڈے بزرگ با یزید بستامی رضی اللہ نو ایڈے مقام والے میرا تو زمان شفت بن رضی اللہ تعالیٰ لکھ دیں کتاب کتابیں آپ کو ایک شخص آرگر سونے میں قسم کھا بیٹھا ہاں۔ بڈی طلاق دی میں کیا جدید بستامی تو عبدالقادر جلانی اچھا اچا ہے میں آلما کول گیا وا ہاں۔ دسو نہیں تو میری گھر والی تلاک ہوں کسے مسئلہ نہیں دسیا پاک میرا کول جدو آئے ارد کر دے حضور قسم کھا بیٹھا وا ہاں، دسو کی حل ہے پر میں جا تلاک نہیں ہوئی تلاک نہیں ہوئی حضور کیوں فرمایا میں تین با یزید بستامی بھی بڑا چڈیا کئی درجے اس تو اتنے بھی دے چڈے وہ مفتی نہیں سن میں تین مفتی بھی بڑا چڈیا انہوں دی بیوی نہیں سی میں بیوی بحال رکھائی انہوں دے اولاد نہیں سی میں اولاد بھی لے دیتی ہے جٹ جدید مستامی تو ہی کئی اس تاسب آ جائیں وہ سمجھنے کہ یار یہ اپنے سلسلے نال منافقت ہونی کہ اصل غیر دے سلسلے غیر چا سمجھیے یہ تو اسی طرح ہی جی کوئی ٹہنی مڈ آخ جی مننی ہاں۔ میرا میرا تو اپنا سلسلہ جانا جلیا موٹ آ کے گا آ کے گا جلیے تیرا سلسلہ ہی میرے تو یہ سلسلے ہی گوس پاک میرا تو اگر صحیح ہے اللہ قبول فرما لے نہیں ہے تو معاف کرو بے نیاز اگر کوئی ایسا دعوی نہیں کر سکتا یہ تو سمجھ ہے نا دعا فرماؤ سادہ کے مصطفیٰ جان رحمت رہا مشم بز میں سلام شمع بز میں جس کی ممبر بنی گردن اولیاء جس کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہلا خون سر مصطفیٰ جانے جی۔ فرماؤ سادہ تک ظاہری باطنی فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم فرما اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرما جن بزرگوں کے مزار پہ ہم حاضر ہیں یا اللہ ان کے درجے بلند فرما ان کے صدقے سے ہماری زندگی کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما یا رب العالمین دین کا ذوق اور شوق عطا فرما حضور سیدنا غوث العظم جیلانی کے مخصوص دن ہے یا رب العالمین ان کے صدقے سے ہمارے سینوں کو بھی روشن فرما علامہ صاحب نے بڑا ہی خوبصورت بیان کیا یا اللہ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرما صحت و تندرستی عطا فرما اور جتنے حضرات ان سے منسلک ہیں انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا رب العالمین ہم تیرے بندے ہیں تیرے پاک نبی کی امتی ہیں اپنے نبی رحمت کا صد کام پہ کرم فرما آخری وقت کلمہ شریف نصیب فرما قبر میں حضور کی پہچان عطا فرما حشر میں حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرما حسب اللہ نیم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا حنان و یا منان یا دیان و یا سبحان ارحم عبادک یا رحمان نور قلوبنا بالایمان والعرفان و عرفان اللہ خان وصل اللہ و ہی محمد اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین